اس سلسلے میں متعلقین کی خدمت میں بھی چاند معروضات پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں چنانچہ اگر خاندان کا کوئی فرد اس چکر میں مبتلا ہو جائے تو اس سے تعلق رکھنے والے حضرات کو ناراضگی یا اظہار نفرت کے بجائے حکمت و دنائی کے ساتھ اس حرام میں فعل سے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ ایسے شخص سے ناراض ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اسے مکمل طور پر نفس شیطان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اب خود غور فرما لیجئے کہ اپنے عزیز کو شیطان سے بچانا بہتر ہے یا اس کے حوالے کر کے برے انجام سے بے پرواہ ہو جانا چنانچہ ماں باپ بھائی بہن دوست احباب وغیرہ کو چاہیے کہ ایسے موقع پر جذباتی پان کی بجائے مندی سے کام لیں اور مذکورہ شخص کی اصلاح کی کوشش کریں اس سمن میں چاند اقوال و واقعات رہنما کی حیثیت کی رکھتے ہیں حضرت ابراہیم نقی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی گناہ کے ارتکاب کی بنا پر اپنے بھائی سے تعلق دوستی منقطع نہ کرو کیونکہ اگر وہ آج مبتلا گناہ ہے تو ممکن ہے کہ کل توبہ کر لے اور اس سے باز آ جائے ایک شخص سے کہا گیا تیرا دوست اللہ تعالیٰ کے نافرمانے میں مبتلا ہو گیا ہے اور تو نے ابھی تک اس سے دوستی ختم نہیں کی اس نے جواب دیا میرے اس دوست کو آج میری دوستی اور بھائی چارے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ وہ غلط کام میں پھنس گیا ہے میں اس سے اس حالت میں کس طرح علیحدگی اختیار کر سکتا ہوں میں نرمی اور شفقت کے ساتھ اسے دوزک کے راستے سے ہٹاؤں گا اور حتی المکان اس کی مدد کروں گا لیکن اس مقام پر یاد رکھیں کہ کسی گناہ گار سے قطع تعلق نہ کرنا اس وقت مستحب ہے کہ جب اس کی اصلاح کی کبھی امید اور اپنے بارے میں مکمل اطمینان ہو کے اس کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا نہ ہو گئے نہ ہوں گے اس کے برعکس اگر خود بھی گناہوں میں شریک ہو جانے کا یقین ہو تو اب قریب رہنا گناہ اور علیحدہ ہو جانا واجب ہے منقول ہے کہ دو اشخاص آپس میں دوست تھے ان میں سے ایک خواہش نفس کے تحت کسی کے عشق میں مبتلا ہو گیا چنانچہ اپنے دوست سے کہا میرا دل بیمار ہو گیا ہے اگر تو چاہتا ہے کہ مجھ سے محبت و دوستی کا تعلق ختم کر لے تو تجھے اس کا اختیار ہے دوست نے جواب دیا معاذ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف ایک گناہ کی وجہ سے میں تجھ سے رشتہ دوستی منقطع کر لوں پھر اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ میرے دوست کو اس گناہ سے نجات عطا نہ کرے گا میں کھانا نہ کھاؤں گا اب وہ وقتاً فوقتاً اس سے پوچھتا رہتا کہ کیا حال ہے وہ یہی جواب دیتا کہ بدستور مبتلا مرض ہوں یہ دوست مسلسل کھانے سے کنارہ کش رہا اور غم میں اندر ہی اندر گھلتا رہا آخرکار اس کا جذبہ اصلاح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا اور ایک دن وہ دوست اس کے پاس آیا اور خوشخبری سنائی کہ الحمدللہ اللہ عز و جل نے مجھے اس مرض سے نجات عطا کر دی ہے اور میرا دل معشوق کے عشق سے متنفر ہو گیا ہے جب اس نے یہ سنا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پھر کھانا کھایا مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں دو دوست تھے یہ دونوں ایک پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے ایک مرتبہ ان میں سے ایک شہر میں کچھ خریدنے آیا تو اس کی نگاہ ایک فائش عورت پر پڑ گئی اور وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا اور اس کی مجلس اختیار کر لی جب کچھ روز گزر گئے اور وہ واپس نہ آیا تو دوسرا دوست اسے تلاش کرتا ہوا شہر میں پہنچا معلومات کرنے پر اس کے بارے میں سب کچھ جان گیا یہ اس سے ملنے پہنچا تو عاشق دوست نے شرمندہ ہو کر کہا کہ میں تو تجھے جانتا ہی نہیں اس نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے کہا پیارے بھائی دل کو اس کام میں مشغول نہ کر میرے دل میں جس قدر شفقت آج پیدا ہوئی ہے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی یہ کہہ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا گناہ گار دوست نے جب اس کی طرف سے محبت کا یہ مظاہرہ دیکھا تو جان لیا کہ میں اس کے نگاہوں سے نہیں گرا ہوں بس فوراً طواف کی محفل سے اٹھا توبہ کی اور اس کے ساتھ واپس آ گیا ابو عصمت فرماتے ہیں کہ میں حضرت ضو الن مصری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا ان کے سامنے ایک نوجوان بھی موجود تھا آپ اسے کچھ لکھوا رہے تھے اچانک سامنے سے ایک خوبصورت عورت کا گزر ہوا وہ نوجوان نظریں چرا کر اس کی طرف دیکھنے لگا حضرت رضی اللہ عنہ فوراً سمجھ گیا اور اس کی گردن اس جانب سے پھیر کر یہ شعر پڑا یعنی ان چیزوں کو چھوڑ دے جو پانی اور مٹی سے بنی ہیں اور اپنی خواہش کو ایسی حور کے ساتھ مشغول کر دے جو کنواری اور بڑی آنکھوں والی ہے مربی ہے کہ حضرت شاہ شجاع کرمانی رضی اللہ عنہ کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا تو اس کے سینے پر واضح طور پر جلا جلال لکھا ہوا تھا جب وہ جوان ہوا تو اس نے رباب و چنگ یعنی سارنگی ستار بجانا سیکھا آواز بھی اچھی تھی ایک رات وہ چنگ بچاتا گلی سے گزر رہا تھا کہ ایک شادی شدہ عورت نے اس آواز کو سنا اور اس کے شوق میں اٹھ کر نوجوان کے پیچھے پیچھے چل پڑی اسی اسنا میں شور کی آنکھ کھل گئی بیوی کو نہ پا کر تلاش شروع کی تو دیکھا کہ اس نوجوان کے پاس کھڑی ہوئی ہے اس نے یہ حال دیکھ کر کہا کہ ابھی توبہ کا وقت نہیں آیا یہ الفاظ تیر کی طرح صاحبزادے کے دل میں پیوست ہو گیا اسی وقت باجا توڑا اور عورت سے منہ موڑ کر فرمایا ہاں توبہ کا وقت آ گیا ہے پھر گھر جا کر غسل کیا اور ریاضت میں مشغول ہو گیا جب شاہ شجاع رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا یہ حال ملاحظہ فرمایا تو فرمایا جو نعمت مجھے چالیس سال کی محنت کے بعد منقول ہے کہ ایک مرید اپنے پیر صاحب سے ملنے کے لیے ان کے گھر پر گیا دروازہ بجانے پر حضرت کی حسین و جمیل نے ایک پارسا لونڈی باہر آئی مرید کی نکاح جو ہی اس پر پڑی اس کا دل شدت کے ساتھ اس کی طرف مائل ہو گیا اور شیطان اسے برائی پر ابھارنے لگا آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے لونڈی کو پیغام بھیجا کہ وہ اسے تنہائی میں ملے لونڈی نے فوراً وہ پیغام بزرگ تک پہنچا دیا پیر صاحب نے حکمت کے ساتھ اس کی اصلاح کا ارادہ فرمایا چنانچہ لونڈی سے کہا کہ اسے جواباً پیغام بھجواؤ کہ تین دن بعد فلاں باغ میں مجھ سے ملاقات کرو لونڈی نے حسب حکم پیغام بھجوا دیا وہ مرید اس وضاح جواب پا کر بہت خوش ہوا اور چینی کے ساتھ تیسرے دن کا انتظار کرنے لگا دوسری جانب پیر صاحب نے لونڈی کو ایک دوا دی فرمایا اسے کھا لو اس کے باعث تمہیں کثرت سے بیت الخلا جانے کی حاجت ہوگی جو کچھ خلاصت نکلے اسے ایک برتن میں جمع کرتے جانا لونڈی نے اس عجیب و غریب حکم پر بھی عمل شروع کیا کر دیا جب اسے کثرت سے حاجت ہوئی تو اس کی حالت خراب ہو گئی اور تین دن مسلسل اسی کیفیت کے بنا پر چہرے کی رونق جاتی رہی جسم سوکھ گیا رنگ پیلا پڑ گیا آنکھیں اندر کو دھنس گئیں اور ان کے گرد ہلکے پڑ گئے تین دن بعد وہ پیر صاحب لونڈی اور گندگی کے تھال سمیت مقررہ وقت پر معینہ باغ میں پہنچ گیا خود ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا اور لونڈی کو بھی حکم فرمایا کہ کسی درخت کے پیچھے کھڑی رہے اور جب وہ مرید آ جائے تو اچانک اس کے سامنے نکل آئے جب مرید باغ میں پہنچا تو لونڈی اچانک اس کے سامنے آ گئی لونڈی کی موجودہ بھیانک صورت دیکھ کر اس کے منہ سے نکلا تو کون بلا ہے تو وہ تو نہیں جس کی طرف میرا دل مائل ہوا تھا یہ سنتے ہی پیر صاحب درخت کے پیچھے سے برتن سمیت سامنے تشریف لے آئے اور اسے آگے رکھ کر فرمایا بیٹا تم نے دراصل اس لونڈی سے نہیں بلکہ اس گندگی سے محبت کی تھی کیونکہ جب تک یہ گندگی اس کے بدن میں رہی تمہارا دل میں اس کی محبت بھی باقی رہی لیکن جب یہ اس کے جسم سے نکل گئی تو تم نے اسے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا مرید یہ سن کر انتہائی شرمندہ ہوا اور آئندہ کے لیے صدق کے دل سے توبہ کر لی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کسی نیک و پارسا شادی شدہ عورت پر فرفتہ ہو گیا ہمت و مجتمع کر کے خط کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ ملاقات کا متمنہ ہوا عورت نے وہ خط اپنے شور کو دے دیا اس کا شور بہت سمجھدار اور ایک مسجد میں امام تھا اس نے اپنی زوجہ کی طرف سے اس عشق نامرات کو پیغام بھجوایا کہ اگر ملاقات کرنی ہے تو پہلے چالیس دن تک باجماعت نماز اس طرح ادا کرو کہ دوران نماز اللہ کے سوا کسی کا خیال نہ آئے اس کے بعد دیکھا جائے گا وہ عاشق بظاہر اس آسان سی شرط کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے فوراً خوش و خصو کے ساتھ نمازیں شروع کر دیں جیسے جیسے دن گزرتے گیا اس پر نماز کی برکات آشکار ہوتی گئیں حتیٰ کہ جب چالیس دن گزر گیا تو اس نے خود یہ پیغام بھجوایا کہ پہلے میں حرام کاری کے خواب دیکھا کرتا تھا لیکن نماز کی برکت سے اب میرے دل کی دنیا بدل چکی ہے اور اب تیرے بجائے اللہ تعالیٰ کی محبت غالب آ گئی ہے میں اپنے گناہوں کے ارادے سے توبہ کرتا ہوں اور تجھ سے بھی معافی کا طلب گار ہوں جب اس نیک عورت نے شور کو یہ پیغام سنایا تو وہ بہت خوش ہوا اور اس کی زبان سے بے سختہ نکلا اللہ تعالیٰ نے بالکل سچ فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے